السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز مانیہ کیسٹ لائبریری مزید پیر کراچی الحمد للہ نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من من من شرور الله فلا فلا له يضلل هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليه على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بعد فإن أحسن الكلام كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعف الله ورسوله فقد ضل وغواه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أن بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفتغوا قولي ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همضه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رسول أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ایک فرمان میں قیامت کے حوالے سے آوا اکرام سے یہ بات کہی لو أنكم تعلمون ما أعلم قدیل قليلا ولبكيتم كثيرا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان دو تم ہنسنا بھول جاؤ اور مستقل رونے بیٹھ جاؤ اما باجا تم لکھا تمہارا لا گم بستروں کی لذتیں اور آرام ہر چیز بھول جاؤ یہ قیامت کا دن ہے جس کے لیے تیاری کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا بڑے کٹن مراحل ہیں جن سے بلا تخصیص ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اللہ کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا رسول اللہ نے سمایا قیامت کی تین راتیوں میں میں بھی کسی کو یاد نہیں کر سکوں سب کو بھول جاؤں میدان معاشر کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی کا نہیں کرایا لیکن یہ خبر تھی کئی فطرت تک کفر تم یوم یجعل الولدان شیبا اس دن کی دہشت کتنی ہوگی کہ اس دہشت کو دیکھ کر دور پیتے معصوم بچے گھبراہٹ کے مارے بوڑھے ہو جائیں دعویٰ کیجیے دودھ پیتے بچے کا کیا تصور ہے تو کسی چیز کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا جن کی دہشت اس پر بھی بڑھاپا تاری کر دے اس میں آتا ہے کہ لوگ مختلف انبیاء کے پاس خارش طلب کرنے کے لیے جائیں کبھی آدم علیہ السلام کے پاس کبھی نوح علیہ السلام کے پاس کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ہر نبی اپنے کسی نہ کسی عمل کو پیش کرے گا جس کو وہ گناہ سمجھ رہا ہوگا اللہ کے خوف کے مارے لوگوں سے کہے گا کہ ان ربنا بن لم یز بہ سب لو مسلح ہوئی آج ہمارا رب غصے میں ہے ایسا غصہ اسے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی آئے گا بھی نہیں رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے اس دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین یہ زمین نہیں ہوگی اسے بھی تبدیل کر دیا جائے گا فاسیتوں کے سمندر ہوں گے لوگ ان میں ہوتے کھا رہے ہیں ان حالات میں شریعت کا جو سب سے بڑا کرم ہے سب سے بڑی سماحت اور احسان ہے اور اللہ کی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مقام کے لیے انسان کو تحفظات کی فراہم کر دی جہنم سے کیسے بچنا ہے قبر کے آزاد سے کیسے بچنا ہے میدان معاشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے کیسے بچنا ہے کھلے خراج سے کیسے کامیابی سے گزرنا ہے خدا سے فراہم کر دیجیے اللہ کی نعمت ہے اس کا احسان ہے میدان محشر کے تحفظات کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ سب آدم یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہم سات قسم کے انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ مبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ فراہم کرتے ہیں دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ماں ادری ماں ہو میل میل کا کیا معنی ہے میں نہیں جانتا کیونکہ لوگوں سے عرب میں میل کے دو معنی آتے ہیں ایک مسافت کا میل دوسرا وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں اسے بھی میل بولتے ہیں تو سورج کس میل کے بقدر قریب ہوگا میں نہیں جانتا تو ان حالات میں آئے کی فراہمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت دو چیزیں ہیں ایک آئے کی فراہمی دوسرا حوض گوبر کا پانی یہ دو نیم ہیں میدان معاشر کی اور تیسرا حساب کی آسانی اس کو عرب بولتے ہیں اللہ رسد کی حدیث ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ آسان حساب کیا ہے رسول اللہ وسلم نے شاد فرمایا تم کر عرب آسان حساب گناہوں کا پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے گناہ گناہ کیا بندہ اقرار کرے گا گناہ گنا کیا بندہ اقرار کرے گا بلا گناہ کیا بندے سے ہر گناہ کا اقرار کروائے عرض اللہ پائے کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بندہ گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا آخر میں اس کو معاف کر دے گا یعنی اس کی معافی کی اثاث اس کا اقرار نہیں بلکہ اس کی توحید ہے پیغمبر اسلام کی سے واضح ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں اور سیاہ کاریوں میں ہر قسم کا گناہ ہوگا شرک نہیں ہوگا صرف تو معاف ہی گناہ کسی حال میں معاف نہیں ہوگا یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا یہ عرب کا سلسلہ نہ ہوگا پیش ہونا من لوس کے چلے حساب و لیکن جس سے حساب و کتاب میں مناقشہ ہو گیا اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ گناہ کیوں کیا فقد رکھ دیوا وہ انسان مارا گیا یہ ہے مشکل حساب تو حساب کی آسانی عرش کے سائے کی فراہمی اور حوض کوثر کا پانی میدان معاشر کی صاحب سے جن کو اللہ عطا فرماتا ریت نے اس کے لیے باقاعدہ دلائل فراہم کی اس کی شناخت کیا ہے اس کی علامت کیا ہے ان نیم کو حصول کا طریقہ کیا ہے آئے کے بارے میں فرمایا کہ آٹھ قسم کے انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ قبار کو اپنے عرش کا سایہ فراہم کر عادل عادل حکمران وہ امام جو اپنے منصب پر بیٹھ کر عدل سے کام لے انصاف سے کام لے اور انصاف سے مراد صرف وہ انصاف نہیں جو آپ کے ذہنوں میں ظلم کے مقابلے میں ایک چیز ہے یہ انصاف نہیں انصاف کا اور عدل کا مفہوم بڑا وسیع ہے ایک ایمان سے مطلوب ہے انصاف کا اور عدل کا سب سے پہلا حقدار جو ہے وہ اللہ کو عارکہ اللہ کے ساتھ عدل و انصاف کا معنی یہ ہے کہ جس کرسی جس اقتدار اور جس قوت کو تم نے اپنے ہاتھ میں لیا اس طاقت اور اقتدار کے بل بوتے پر اللہ کی توحید قائم کرو تو اللہ کے ساتھ انصاف کا پہلا مرحلہ اگر انسان کو اقتدار مل جائے تو اسلام کا دعوے دار ہو اور اللہ کی توحید کے ساتھ انصاف نہ کرے تو شریعت میں یہ اقتدار اس انسان کے لیے بن سہمت تو جو دن گزرتے جائیں گے وہ جہنم کے کڑے میں گرتا جائے گا دستا جائے گا اب بلی قدم تو یہی اللہ نے ارشاد کروایا تھا جب مکہ فتح ہو گیا تو پہلا آرڈر پہلا آرڈیننس جو آپ نے طے کیا وہ کیا تھا ایک عمل تھا اور ایک حکم تھا فتح مکہ کے فوراً بعد ایک عمل تھا اور ایک حکم تھا عمل یہ تھا کہ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے اور تین سو ساٹھ روپوں کے پاس پاس پھر حکم کیا تھا آپ نے جناب علی کو بلایا اور کہا کہ ایک ایک گھر ایک ایک گلی اور چراہے میں جاؤ ماں بجت من قبر مشرف اللہ وقت سبئی وما بجت من تم خال اللہ وقت اونچی قبر نظر آئے کہ کتے نظر آئے انہیں زمین کے برابر کر دو اور جو بت نظر آئے یہ مورتیاں مجسمے نظر آئے اگلے بگا دو ان کو پاک پاس یہ پہلا قدم اور یہ ہے عدل اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو قائم کرنا اور نافذ کرنا مان عادل اللہ کی توحید قائم ہو جائے پھر اس کے بعد انصاف کے حقدار محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تو ان کی اطاعت کے نظام کو قائم کرنا ہے کہ حکم میرا نہیں حکم اللہ کا ہے کہ ترجمان محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ورنہ اگر یہ دو حقوق پامال ہو جائے تو پھر سارے حقوق پامال اور سزا الگ ہے اللہ کی حدیث ہے انا اللہ آپ نے ایک نشست میں صحابہ سے سوال کیا کہ کوئی اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی اہلیہ کو انتہائی بدترین صورت حال میں دیکھ لے تو کیا رد عمل ہوگا جناب صاحب نے فرمایا کہ میں دونوں کو قتل کر دوں اللہ نے شاہ سمایا کی غیرت دیکھو یہ بندے کی قتل یہ آخری درجہ ہے غیرت بھی آ کر قتل تک کر بیٹھتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ساتھ سے بڑا باغ ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا باغ ہے یعنی تمہارے حق پر جانا پڑا تو تم نے قبل کر دیا تیرا بھی ایک حق ہے اس دین کو لے کر آیا ہوں اس کو پہنچانے میں سختیاں جھیلی تکلیفیں برداشت کی قوم کے تارے برداشت کیے پتھر کھانے پڑے میدان جہاد میں زخموں سے ہونا پڑا تاکہ یہ دین تم تک پہنچے جب یہ دین پہنچ گیا اس کا حق ادا ہو گیا اور تم نے اس کو قبول نہ کیا تو یہ میرے حق پر کاغذ پھر قیامت کے دن میری غیرت حیرت یہ بندے کی اور محمد رسول اللہ کہ تم تو غیرت میں آ کر قتل کر دیتے ہو قیامت کے دن پھر میری حدیث ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میرے پاس بھاگے بھاگے آؤ تمہاری گردنوں پر اونٹ گائے اور پکڑیاں گھاٹ رہی ہو اور تمہیں سامنے کر رہی ہو اور تم میرے پاس آؤ اور آ کر کہو گے یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیجیے ہماری مدد کیجیے نہیں ایسا نہ ہو اس دن میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ تب بند درد دو کہ دنیا میں دین کو جائے دین کو مانو گے تو سرخروئی ہوگی دین کو نہیں مانو گے تو ذلت ذکار اور جہنم کا آغاز اور اللہ کا غضب کے بعد اللہ کا حق اللہ سب سے بڑا بات ہے انسانوں کو پیدا کیا اور مالک ہر قسم کی روزی دی مسائل فراہم کر دیے پورے وسائل انسان کے مسخر اور تربے کر دیے ان سب کو استعمال کر رہا ہے سورج سے استفادہ کر رہا ہے چاند سے استفادہ کر رہا ہے رات اور دن کے نظام سے استفادہ کر رہا ہے اس کا ایک ایک اس کا خادم ہے پوری کائنات انسان کو مسفر کر دی اور یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھے تو شمار نہیں تمام مسائل کے بعد انہیں پار لینے کے بعد اگر کسی اور کے سامنے جھکو گے کسی اور کو سجدہ کرو گے یا توحید نے ایک ذرے کے برابر خلل پیدا کر دو گے اللہ حق کو پامال کرنا اور یہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا قیامت کے اللہ کے غضب کی کیا صورت ہوگی کیا کیفیت ہوگی اللہ کی یعنی ذرہ برابر یہاں کوتا ہی برداشت نہیں ہے میرے بھائیو رسول اللہ علیہ وسلم ادیبیا کے سفر میں قدر کی نماز پڑھاتے ہیں رات کو بارش ہوئی تھی دن کا آپ کے ہاتھ میں تھا زمین پورے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ رات کی بارش کے تعلق سے اللہ نے مجھ پر بڑی نازل کی ہے اصبح من عبادی مؤمن بھی و کافر بھی اس بارش کے تعلق سے کچھ بندوں کے ایمان دادا ہو گئے اور کچھ بندے کافر ہو صرف ایک بارش صحابہ نے تفصیل ریاض کی رسول اللہ تم نے شاہ فرمایا کہ اما من بارا مجرمہ بفضل اللہ فہم مؤمن بھی اس شخص نے بارش کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے فضل سے نازل ہو رہی ہے اس کے ایمان میں بہار آ رہا ہے اس کا ایمان پیدا ہو گیا اس اللہ کی نعمت اللہ کی طرف منسوخ کر من دی بنو مترا اور جس شخص نے یہ کہا کہ یہ بارش اس لیے نازل ہو رہی ہے کہ رات ہم نے ایک ستارہ دیکھا وہ ستارہ جب بھی نمودار ہوتا ہے بارش ہوتی یعنی بارش کو ستارے کی طرف منسوخ کر دیا اس کی تاثیر کو خیر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا کہ بہ ہوا کافر بھی کے اس کا ایمان ستارے پر قائم ہو گیا اور میرے ساتھ وہ کفر کر دیا معلوم یہ ہوا کہ صرف چھوٹا ہو یا بڑا ہو برابر ایک نعمت کو اللہ کی نعمت کو اور ہر نعمت اللہ کی ہے غیر اللہ کی طرف منسوخ کرو گے منسوخ کرتے ہی کافر ہو جاؤ مشرق ہو اس کا انجام کیا ہوگا اس کے انجام پر غور کیجیے اللہ سے اللہ سب سے بڑا بار ہے بندے کی اس کی جھلک آپ نے دیکھ لی اس کے حق پر جو داغا ڈالتا ہے اسے وہ قتل کر دیتا ہے تو اللہ کی حیرت کیا میرے بھائی یہ مسئلہ دین اسلام میں بڑا مادو کا احساس مسئلہ ہے عادل اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ یہ اقتدار یہ طاقت اور یہ کرسی یہ مال و حسمت کی اور فوج کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف اگر کی حدیث ہے بعض ایمانوں کا قیامت کے دن حساب اس طرح ہوگا کہ اللہ فرشتوں کو آڈر کرے گا کہ اس کا حساب میں اسے نور کے جنڈر پر بٹھا کر دو نور کے بٹھاؤ بناؤ ان پر اس کو بٹھاؤ پھر میں اس کا حساب لوں گا اتنا اس کو عزت اور اس کو کرم بخشوں اتنا اس کو اعزاز بخشوں اور رسول اللہ ان کی حدیث ہے جو بات ایمان اور بات قابل اصحاب منصب ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب و کتاب جہنم پر مصب کردہ پلے سراج کرتا کٹن مکان ایمان عادل ہو تو میں اس حدیث پر سوچتا ہوں کہ شریعت میں ایمانوں کے منصب کا حکمرانی کے منصب کا جب بھی ذکر ہوا ہے تو سیرہ مذکر استعمال شریعت کی غلط یہی ہے کہ ایمان امامت اور مرد ہونے کی لازم بن عورت اس منصب کی اقدار نہیں کیونکہ یہ مقام ایسا ہے جہاں بے پناہ عمل جب تو چوہ داخلی خارجی رابطے اور سب سے بڑھ کر جہاد کی ضرورت بال حدیث سے استعمال کیا ہے جس شخص کو اللہ حکومت دے دے اور وہ جہاد نہ کرے تو وہ اپنے منصب پر ظلم کر رہا اور بعض عدلہ سے یہ استعمال کیا ہے کام کے حاکم کے لیے حال میں کم از کم ایک بار جہاد کرنا پڑتا ایک بار سال میں کم از کم ایک بار جہاد کرنا پڑا سے استمبا ہے اور ایک طویل پاس کا خلاصہ ہے کہ حاکم کے لیے سال میں ایک بار جہاد کرنا پڑا اور یہ جہاد تقاضا کرتا ہے کہ حاکم مرد اس کے بعد میرے دوستوں احمد الناس کے حقوق ہیں ان میں انصاف کرنا ان میں عدل کرنا ایمان عادل ان تمام ماہر سے گزرے گا تو اللہ تبار کو تعالیٰ اسے یہ سادن سا فرمائے گا قیامت کے دن میدان معاشر میں اسے اپنے عرش کا سایہ فراہم کرے فرمایا کہ رجل کل بولو محلہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق پر مربوط رہتا ہے ہر وقت مسجد مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں بعض نماز نماز ادا کرنے کی کوشش کروں وہ چلنا پڑے چل کر جاؤ ہر وقت دل مسجد میں معلق رہتا ہے مسجد کو بنانا سنوارنا مسجد کی صفائی مسجد کی خدمت کیونکہ مسجد اسلام کے شرف کا نشان اس شخص کے دل میں مسجد کی محبت سما جائے ان تمام مفاہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کی کا سایہ پڑا اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں حبشی غلام نظر نہ آیا جو مسجد میں جھاڑو دیتا فرمایا وہ کہاں گیا بہابا نے کہا رات کو اس کا انتقال ہو گیا نے سوچا کہ آپ آرام فرما رہے آپ کو اطلاع دیں گے آرام میں خلل ہوگا جنابہ پڑھ کے ہم اس کو تخم کریں ہے صحابہ ساتھ گئے پیغمبر اسلام نے اس کی جنابے کی نماز قبر پر جا کر پڑھی کیونکہ یہ خدمت کوئی معمول ہے خدمت نہیں لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ انہیں دربار نبوت سے کیا اظہار ملتا اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد گرم پتھروں کو لٹایا گیا کولوں کو لٹایا گیا چٹانوں پر پسیجا گیا بھاری پتھر سینے پر رکھے گئے کمر سے گوشت مکمل طور پہ جل چکا ہے اور زبان پہ احد احد احد کہ اللہ ایک ہے ایک اللہ کی توحید کے لیے ساری تکلیفیں سہتے ہیں اسلام مستحکم ہو گیا تو ان کو جو اعزاز ملا وہ مسجد نبی کی اذان کا موسم مقرر کر دیا معمولی اعزاز نہیں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ موضح کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی وہاں وہاں تک کے حجر و شجر ذرے پانی کے قطرے اس کے لیے قیامت کی دیں اس کے لیے استحبار کی دعا کریں گے اللہ کے رحمت کی دعا کریں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے امن مؤذنین اکبر و احراق یوم القیامت قیامت کے لیے سب سے اونچی قدم موجود ہے یہ مسجد کی خدمت طرف کی بات رسول اللہ علیہ وسلم بلال سے پوچھا اخبرنی بے ارجا عمل تم کون سا عمل کرتے ہو اتنا عظیم عمل تمہیں سبق تو نہیں ہو جنت جنت میں مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے سمے تم خشمت جنت کی جب سائر کر رہا تھا تو ہر مقام پر اپنے آگے آگے میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی کتنے بڑے اعزاز تھا مسجد کی خدمت اذان دینا کتنا عظیم شعبہ ہے یہ ہے بھون ماننا تم بال مسجد مسجد سے معلق ہو اللہ آپ کا فرمان ہے بتاؤں وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کی بنا برما کمار کو تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے دراجات کو بلند کر دیتا ہے تکلیف کے باوجود وضو مکمل کرنا کہ کوئی حصہ ناخن کے برابر بھی کے برابر خوش نہ رہنے پائے مکمل وضو کرنا اس باغ الفضو تکلیف کے باوجود شدید ترین سردی ہے پانی ٹھنڈا ہے اس کے بعد وضو کرنا شدید ترین گرمی ہے پانی گرم ہے اس کے باوجود مکمل وضو کرنا اور میں ایک تو یہ عمل دوسرا کسرت خدا نہیں مسجد زیادہ قدم مسجد کی طرف چل کے جانا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ختم تم طرف ہو درج تم ختم تم تب ہو جب چل کر جائے گا تو ایک قدم اٹھانے سے ایک درجہ اونچا ہو جائے گا اور دوسرا قدم اٹھانے سے ایک گناہ بات ہوگا چاہیے بلندی کا دیکھیں مسجد سے تعلق کیا اس کا اور یہ چلنا تاریخی بھی ہوگا جو لوگ رات کی تاریخیوں میں چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں نوازے پڑھنے کے لیے انہیں بشارت دے دیجیے کہ کیا مطلب ان کو مکمل دور مل جائے جسے دور ملے گا وہی کامیاب ہو یہ مسجد سے تعلق مسجد سے محبت کے تیسرا عمل کیا ہے تیسرا عمل انتظار بعد ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار کرنا انتظار کا یہ معنی نہیں کہ آپ وہیں بیٹھے رہے کاروبار چھوڑ دیں انتظار کا معنی کہ کاروبار میں جس قدر بھی انتظار ہو لیکن دل کا ایک گوشہ دل کا ایک حصہ نماز کی طرف بھی لگا رہے بار بار انسان وقت دے کے کہ ایسا نہ ہو کہ میری تقبیر گلا بہت ہو ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضال عمر رباط یہ عمل تینوں عمل رباط ہے یہ عمل رباط ہے رباط کا معنی بارڈر پہ کھڑے ہو کے چوکیداری کرنا کتنا عظیم شان عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لحراست لیلت فی سبیل اللہ خیر من دنیا ما فیہا ایک رات کا پہرہ پانا کا پہرہ فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے ہر خزانے سے قیمتی یہ اعمال رباد کہ سے تعلق کے ساتھ فاضل قلبه معلق بالمسجد وہ انسان جس کا دل مسجد سے معلق ہے فرمایا کہ تیسرا شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہو کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو اللہ کے خوف سے خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنکھ جاری ہو جائے اسے بھی اللہ تمہارے بتا رہا قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ فراہم کرتا اور ہمارا کہ راجو ان کا سب کا بھی سب کا دن رات میں شمال ہوں ماں تم کو بھائی ابھی وہ شخص جو اللہ کے راہ میں صدقہ دے اس قدر چھپا کر اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا کاری سے بچے یہ نہیں کہ دس بیس ہزار خرچ کر کے اس کی تشہیر کرے چرچے کرے کتابیں چھپ رہی ہیں ذکر ہو رہا یہ بات نہیں ریا کاری سہر ریا کاری دل میں آ جائے تو کوئی دیکھ کی بات ہی نہیں بچتی پچاسوں حج کر کے آپ آ گئے اللہ کے لیے کسی وقت آپ ریاکاری کی نیچے سے کسی کو بتا دے کہ میں نے تو پچاس حج دی تو اس ایک جملے سے پچاس کے پچاس حج برباد ریا کاری کس قدر نیکیوں کے لیے رسول اللہ ہوا ہے کہ سب سے چھوٹا شرک ریا کاری اور شرک سے نیکیاں برباد ہو جاتی ریا کاری سے بچے جو بھی نیکی کرے اللہ کے لیے کرے اس میں اخلاص ہو ہو جلاحیت منصب مجنان فقال انی اخاف اللہ وہ شخص جسے کو خوبصورت عورت مالدار عورت کا گناہ دے اور وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کا خوف آڑے آ جائے اس گناہ سے توبہ کر لے اس گناہ سے بچ جائے دور ہو جائے اللہ کا خوف اس گناہ کے راستے میں دیوار بن جائے رسول اللہ ہم تحجر میں دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اپنی خشیت کا اپنے خوف کا اس قدر حصہ ہم کو عطا فرما دے اپنی خشیت کا اس قدر حصہ مجھے عطا فرما دے بات بھولو بات بھولو کوئی میں معافیت جو میرے اور میری نافرمانی کے درمیان ہائر ہو جائے جب بھی کوئی نافرمانی سامنے آئے تو تیری خشیت کا وہ حصہ دیوار بن جائے اس گناہ سے میں بچ جاؤں اس کے ارتکاب سے بچ جاؤں یہ عظیم شان نے کی کہ انسان کسی وقت اس استقلال کا مظاہرہ کر لے اور محض اللہ کے خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تبارک سے یہ اعزاز تبادلہ کہ انبیاء کی سنت یوسف علیہ السلام کو بھی اس گناہ کی دعوت دی وقت کے حاکم کی بیوی کی طرف سے انتہائی خوبصورت تنہائی تمام مسائل میسر ہے لیکن فرمایا کہ معاذ اللہ اس گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتا کوئی نوجوان اس سبر و ثباب کا مظاہرہ کر لے قیامت کے دن جب بڑے بڑے بے وکار تحجد گزار حساب و کتاب کی اچھل میں پھنسے ہوں گے نیکیوں کو شمار کرنے میں لگے ہوں گے اس نوجوان کو اللہ تبارک بتانا اپنے عرش کا سایہ فراہم اس ایک نیکی کی یہ وہ تحفظات ہیں میدان محشر میں اللہ نے ادا فرمائے کہ سورج ایک میل کے فاصلے میں ہوگا سائے کی تلاش گے آیا ملے گا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں اور اللہ کی توفیق انہیں حاصل ہوگی اللہ کی مدد اور اس کا اور احسان ان لوگوں پر نازل ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنے حرف کا سایہ فراہم آپ نوجوان فرمایا کی عبادت ربی وہ نوجوان تو جوانی ہی سے اللہ کی عبادت شروع کر دی کوئی ہوش سنبھالا اللہ کی ساتھ اور اللہ کی عبادت پر لگ جائے بعض لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے کبھی تو کھانے پینے اور عیش کی عمر ہے ایک وقت آئے گا ریٹائر ہو جائیں گے پھر تاری بھی چھوڑ دیں گے ابھی اگر چھوڑ دیں تو رشتہ نہیں ملے گا عجیب بسم سے شیطانی وسالس شیطانی اوہان عجیب و غریب باتیں اور خیالات یہ سب شیطانی باتیں ہیں تاکہ جس نوجوان کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ عالم شباب ہی سے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر لگ جائے تو اللہ کو بار بتانا اسے بھی قیامت کی اپنے آپ یہ وہ امور ہے جو اللہ نے تحفظات انسان کو پھر اور پانی کی فراہمی یہ بھی ایک تحفظ ہے اللہ سب نے شاہ فرمایا اس شخص کو ایک جان نصیب ہو گیا وہ دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس قدر سورج قریب ہے اتنی گرمی لیکن اس ہاؤس کا ایک پیالہ ایک جام اللہ نے ادا فرما دیا جب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ لیکن یہ نعمت عظما ہماری ذاتی پسند یا لفاظی سے حاصل نہیں ہوگی کہ معذم یہ کہے کہ وہ صاحب جام کوثر ہے صاحب حوب کوثر ہے ان کی شان میں قصیدے کہو نعتیں پڑھو یہ جان میسر آ جائے گا نہیں اس کی قیمت محمد الرسول اللہ سے اللہ تو قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کی طرف آئیں گے اور میں ان کو پہچان دوں اس امت کے عظیم محدث رئیس المحدثین جناب ابو حضیر رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے عجیب سوال کیا کہ کئی فتح امت حکومت اکالر کہ آپ اپنی امت کو حوض پر کیسے پہچانیں اللہ پہچائیں سنایا قرم ہوگا من آثار بولو میری امت کی مثال میں آئے گی نشانات کی وجہ سے ان کے وضو کے آلات چمک رہے ہوں ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا ان کے بازو چمک رہے ہوں گے ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے آدھار چمک رہے ہوں وضو کے آدھار چمک رہے ہوں اس طرح اپنی امت کو پہچانوں تو نبی نے اسلام نے سنایا کچھ لوگ آئیں گے میں پہچان گا کہ یہ میری کی پہچاننے کا سار ہونا یہ ہے کہ ان کے وضو کے آزاد چمک رہے آنا یہ کہ آنے والے بے نمازی نہیں تھے بلکہ نمازی نمازیں پڑھنے والے وضو کرنے والے اس قدر کہ ان کے وضو کے آزاد چمک رہے لیکن رسول اللہ نے شاہ فرمایا کہ میں شوق اور محبت سے ان کا انتظار کروں گا مگر جب وہ میرے قریب پہنچیں گے تو میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی میں کہوں گا امت امت ہی یہ تو میری امت ہے یہ تو میری امت کے افراد ہیں ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں مجھے اطلاع دی جائے گی ان نگر ماںت اگرچہ یہ لوگ بلانی ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی اور نئی نئی چیزیں جاری کر دی وعدے بڑھتے تھے دین کے ساتھ تعلق تھا مسجد میں آتے تھے جاتے تھے وزو کرتے تھے سارے ارکان پورے کرتے تھے لیکن فکری جو عملی طور پر فضر تھی اور میرے بھائیوں کفر اور شرک کے بعد دین اسلام میں سب سے بڑا اللہ یہ حدیث ہے لعن اللہ من آبا تھا جس شخص نے کسی ایک بزر کو یا کسی ایک بزرتی کو اپنے ہاں پناہ دے دی اس پر اللہ کی دانت اور لانت کیا ہے اترد من رحمت رحمت سے دسکار دیا جائے وہ رحمت جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس رحمت کے بغیر بڑا بے بڑی آدم محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتے میرے یاد کی کیا تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بلا انا اللہ کے اللہ رحمت ہی فضل ہی اس وقت تک جنت میں میں بھی نہیں جا سکوں گا جب تک اللہ بال تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے تو میرے بھائیوں بات ختم ہو رہی ہے ختم ہو چکا تقریباً تو یہ وہ تحفظ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں میدان نقصل میں اپنی حدیث کے لیے عطا فرمایا کہ ہم دین کے ساتھ سچا تبس کریں اس طرح کا کسی بدعت کو قبول نہ کرے کسی بدعت کو نہ اپنائے کسی بدعت کو جاری نہ کرے کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا جو دین اسلام میں نیا ہے کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جائے سنت کے ساتھ تمسک یہ ہے وہ تحفظ تو اس موقع پر رسول اللہ فراہم فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی سنت کے ساتھ تعلق ہو بدعت سے نفرت ہو کتاب و سنت پر عمل ہو کوئی نئی چیز عقیدے میں عمل میں شامل نہ ہو تو اللہ خبر تعالیٰ اس نعمت کوش سے احفاظ کر دے گا عرش کا سایہ فراہم ہو جائے گا اور میدان میں نہ کوثر اور پانی حاصل ہو جائے گا اور یہ دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ تبارک بتانا ایک مومن کے لیے آسان کر تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث پڑھنا ان پر عمل کرنا اور ان کو سختی سے تھامے رہنا یہ ہماری صحابت کا حقیقی راستہ ہے کتاب کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ فتنے ان کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلط ہو جائیں گے ایسا تو ہے حمل السلام نے فتن اس کا حکومت جیسے رات کی تاریخی کے ٹکڑے باہر ملے ہوتے ہیں اس طرح مربوط فتنے میری امت پر حملہ آور یہ عورت کی حکمرانی ایک ایسا فتنہ ہے کہ مسلسل قائم ہے فتنہ ہے اور اس کی موجودگی میں اللہ کے آزاد اللہ کی وعیدیں وہ ہمارا مقدر بنتی رہے گی ہم آخریت کی دعا کریں کہ اللہ تمہارا مطالعہ اس حکومت کو ختم کر دے اور ہمیں آخریت میں رکھے کتاب و سنت کے ساتھ صحیح تمسک قائم کرنے کی توفیق فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل سے ہمارا کوئی عمل کوئی فکر اور کوئی سوچ متجاوز نہ ہو بلکہ ہم دین اسلام کے تابع بن کر رہے اور اللہ سے توفیق کا سوال بھی کریں کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر میرے بھائیوں کوئی چیز ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق مانگا کرو استغفار کیا کرو استغفار سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں گناہوں کی بخش حاصل ہوتی ہے اور یہ زمین اللہ کی نعمتوں تو اور اللہ کے پھلوں سے بھر جاتی ہے اللہ ہمیں تو عطا فرما دے